ولید نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابن جابر نے کہا کہ مجھ سے بصر بن عبید اللہ حضرمی نے کہا کہ مجھ سے ابو ادریس خولانی نے بیان کیا انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں نہ پھنس جاؤں تو میں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر و برکت اسلام کی عطا فرمائی اب کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے سوال کیا اور اس شر کے بعد پھر خیر کا کوئی زمانہ آئے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس خیر پر کچھ دھواں ہوگا میں نے عرض کیا وہ دھواں کیا ہوگا آپ نے جواب دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے ان میں کوئی بات اچھی ہوگی کوئی بری میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے جو ان کی بات قبول کرے گا اسے وہ جہنم میں جھونک دیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیجئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری ہی قوم اور مذہب کے ہوں گے ہماری ہی زبان بولیں گے میں نے عرض کیا پھر اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے تابع رہو میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام ہو آپ نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا اگرچہ تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے یہاں تک کہ تیری موت آ جائے اور تو اسی حالت پر ہو تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھ